ایک مجلس سو استغفار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں سو مرتبہ تک یہ دعا پڑھتے رب فلی وطب علیہ ان کا انت طواب الغفور دعا کا ترجمہ اے میرے رب میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما بلا شبہ آپ بار بار توبہ قبول کرنے والے اور بار بار مغفرت کرنے والے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال عد لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد مرة من قبل عین یقوم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور